ابن ابی ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی کھجور اور پختہ کھجور اور اسی طرح کشمش اور کھجور کو ملانے سے منع فرمایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو پانچ